الفلق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے